حضرت عبد الرحمن بن حرمس نے کہا میں نے اسید بن رافع بن خدیج انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذکر کرتے سنا کہ ان کو محاقلہ سے روک دیا گیا تھا اور محاقلہ سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنی پیداوار کے کچھ حصے کے عوض کاشت کے لیے دے دی جائے یہ روایت عیسیٰ بن سہل بن رافع نے بیان کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو ستاون